شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل شہید اسلام ڈاٹ اللہ بسورہ رابطور یہ یہ نا سابقہ صورت میں یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برکات زندہ نہیں آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفیع غالب بھی نہیں شفیع ہوں گے بالعزم دوسرا ربط ظال کا عالم الغیب و شہادہ کو ان اللہ ان راحات وہاں بھی و علم الغیب فی ذات اللہ ادھر بھی وہی ہے مرکزی مضمون ہے نفی شفاعت کا ہریا اس دعوی پر دو لکھ لیا ایک دری نقلی شکایات تخیفات اور انجام پری کہیں اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ بھی مکیہ ہے دی جی، علی فلامی تنزیل الکتاب تمہید ما ترغیب ترغیب الالقرآن لیکن ایک ترکیب سمجھ لیجئے اور کرو جی تنزیل الکتاب ہے مبتدا لا رے بفی درمیان میں جملہ موترزہ اور مر رب العالمین یہ خبر ہے مبتدا کی تنزیل الکتاب مبتدا لا رے بفی جملہ موترزہ مر رب العالمین کیا بنے گی جی اب اب پہلے معنی کرتے ہیں پھر مضامین بتائیں گے نازل کرنا کتاب کا اس کے بعد کس کا منع کرو گے ہاں نازل کرنا کتاب کا ثابت ہے رب العالمین کی طرف سے اب تو منع ٹھیک ہو گیا نا آ, نہیں کسی قسم کا شک اس کتاب میں بس بہر مبتدا رب رب العالم خبر ہے تمہید ما ترغیب آپ نے اس کا مضمون بھی لکھ لیا لا رہ بفی کے نیچے لکھو صداقت قرآن ام یقول و نفترا شکوہ ہے کیا کہتے ہیں کافر کہ گھاڑ لیا حضور نے قرآن کو بال بال حق جواب شکوہ بال کے وہ سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے لے تنظرا حکمت تنظیر کیوں نازل کی اللہ نے کتاب تاکہ ڈرائے تو ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے قریب زمانے میں یہ لکھ لینا قریب زمانے میں کیونکہ حضور سے پہلے قریب زمانے میں کوئی نہیں آیا مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام تھے تو بہت پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ان کے بعد کوئی نبی آیا نہیں آئے تھے لیکن بہت دور تھے نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو اس سے پہلے لال یا تدون حکمت انظار حکمت تنزیل تھی انظار ڈرانا اور حکمت انظار یہ ہے تاکہ وہ راہ پائیں اللہ الزی دلیل اکلی نمبر ایک بیان خلق اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں کے اندر پھر مستویرہ عرش ہوئے مالک من دونی ثمرائے دلیل نہیں واسطے تمہارے سوائے اس کے کوئی کارساز اور نہ کوئی شفیع غالب یہ ثمرائے دلیل بھی ہے دعوی صورت بھی ہے کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں کیا پس نہیں سمجھتے تم یدبر العمر بیان تدبیر دنیاوی بیان تدبیر دنیاوی بھائی تمام کائنات کا مدبر کون ہے اللہ ہے اسی عالم دنیا کے اندر اللہ مدبر ہے اللہ تدبیریں کرتا ہے سمجھے جی پھر یہ تمام معاملات ہیں نا ہمارے لوگوں کے نیک بد سب یہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے اور ایسے دن کے اندر پہنچیں گے کہ وہ ایک دن ہزار سال کا ہے وہ کون سا دن ہے قیامت کا دن اب مانا سمجھو یہ آیت مشکل ہے بیان تدبیر دنیا لکھی ہے تدبیر کرتا ہے اللہ تعالی تمام معاملات کی آسمان سے لے کے زمین تک اس سے مراد ساری کائنات ہے لکھ لو ساری کائنات کا مدبر وہی ہے آسمان سے لے کے زمین تک اس سے مراد کہہ جی ساری کائنات یہ تو جی تدبیر دنیاوی تھی آگے سما یارو جو لہ تدبیر اخروی کا بیان www.shahideislam.com شہید اسلام ڈاٹ کام دنیا کے اندر بھی تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتے ہیں سما یارو جو الہ ہے تدبیر اخروی کا بیان پھر پہنچ جائیں گے تمام معاملات طرف اللہ کے یار و جو کے اندر ہوا ضمیر امر کی طرح لوٹے گا پھر پہنچ جائے گا ہر امر کہو یا تمام معاملات کہو پھر پہنچ جائے گا ہر امر طرف اللہ تعالیٰ کے ایسے دن میں کہ دن کے نیچے لکھو قیامت کا دن کہ ہے اندازہ اس کا ہزار سال مما تعودون جو سے کہ تم شمار کرتے ہو اب معنی سمجھ آیا ہے اس آیت کے اندر مفسرین کے سر مختلف اقوال ہیں میں نے آسان طریقے پہ تم کو سمجھا دیا کہ دنیا کے اندر تمام معاملات کا مدبر کون ہے اللہ پھر یہ سارے معاملات اللہ کے ہاں پہنچیں گے کیا متبعہ نہیں وہ ایک دن ہوگا کس کا ہزار سال کا ذالکا کے نیچے لکھو الخال المدبر او اللہ اللہ خالق سماواد سے بیان کا تھا اور یدبر الحمر سے بیان تدبیر کا تھا ذالکا یہی خال کو مدبر کیا ہے جی عالم الغیب شہادہ ہے اب سمجھے ہی بات جو خالق بھی ہے مدبر بھی ہے کیا ہے عالم الغیب شادہ یہ ثمرہ دلیل ہے جاننے والا پوشیدہ کا حاضر کا غالب ہے مہربان ہے یہ اوصاف خدا بندی ہیں اللہ دی آفسن اللہ شعین خالہ کا خالہ صفت بنے گی شائع کی پھر معنی یوں ہم نے کرتے ہیں کہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اپنے صحیح اندازے پہ ایک خالہ کو صفات ہے شائع کی لفظی معنی اس کا یہ ہے اللہ جی جس نے خوب بنایا ہر اس چیز کو کہ بنایا اس کو ٹھیک ہے جی انسان کو اسی سانچے کے اندر ڈھالا جو تمہارا ہے جانوروں کو اسی انداز کے اندر پیدا کرا حشرات الارض سانپ وغیرہ نیچے رگڑے جا رہے ہیں ان کو اسی ہاں اچھے طریقے اب سانپ کو ایسے کھڑا پیدا کرتا ٹھیک تھا ہاں تمہارا سر پہ آ کے ڈستا بادہ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے اپنے صحیح اندازے میں فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں غربائے مسکین اگر پرداشتے توخ میں کنجش کا جہاں برداشت بلی کو اگر پر لگ جاتے تو کسی چڑیا کو نہ چھوڑتی ہیج کا سرا نزد خود نہ گزاشتے ایند و شاخ گاؤ خر گرداشتے گر خر داشتے گدھے کو اگر سینگ لگ جاتے تو تمہارے ساتھ گدے کی کشتی ہوتی تو آگے سے سینگ مارتا پیچھے سے ٹوٹی مارتا پاؤں مارتا اب صرف پیچھے سے مار سکتا ہے ٹوٹی جیسے <laughs> آگے سے سینگ نہیں مارتا تو ہر چیز کو اللہ نے صحیح انداز اچھا یار تو جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی وہ پادا خلق انسان ابتدا کی پیدائش انسان کی مٹی سے بڑے آدم علیہ السلام کو پھر کیا بنایا پھر پیدا کیا اس کی نسل کو خلاصہ سے سلالت ان کا معنی لکھو خلاصہ غذاؤں کا خلاصہ تو غذاؤں کا خلاصہ کیا ہے یعنی پانی ہے حقیر یہ مین بیانیہ ہے خلاصہ سے یعنی پانی حقیر بابا غذائیں جو کھاتے ہو نا تو خون بنتا ہے خون سے نطفہ بنتا ہے تو تمہارا نطفہ جو ہوا تو غذاؤں کا خلاصہ ہے یا نہیں سما سوا ہو پھر اس کے آزاد رست کیے اور پھونکا اس کے اندر اپنی طرف سے روح اور پھر کیے واسطے تمہارے کان آنکھیں دل تو یہ نیمتے ہیں تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا لیکن بہت کم شکر کرتے ہو وکال و اعزا ضلالنا منکرین قیامت کا شکوہ منکرین قیامت کا شکوہ اور کہتے ہیں منکر جب نیست تو نابود ہو جائیں گے ہم زمین میں کیا ہم پیدائش جدید کے اندر ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے فرمایا یہ خبیص آدمی ہیں یہ استفام تحقیق کے لیے نہیں استفام کس کے لیے ہے انکار کے لیے ہے بلکہ کے وہ ساتھ ملاقات رب اپنے کے کیا افر کرنے والے ہیں انکار کرنے والے کل یا وفاق جواب شکوا آپ فرما دیجئے جان قبض کرتا ہے تمہاری فرشتہ موت کا جو مقرر کیا گیا ساتھ تمہارے پھر اپنے رب کی طرح لوٹائے جاؤ گے جس ذات نے جان دی پھر قبض کرتا ہے وہی ذات دوبارہ جان دے گا بلا و ترا تخویف و خروی اور اگر دیکھے تو قیامت کے دن جب کہ مجرم اوندھا کرنے والے ہوں گے اپنے سر ان کے سر نیچے ہوں گے نزدیک رب اپنے کے یقولون ربنا سے پہلے کا مقدر ہے کہیں گے اے ہمارے پروردگار اب تو ہم نے دیکھ لیا سن لیا پہلے قیامت کے کیا تھے جی منکر اب فرمائیں گے قیامت کے دن عرض کریں گے کہ ہم نے دیکھ لیا سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا کہیں گے اے ہمارے پروردگار اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا اب ہم قیل ہیں قیامت کے کیا بن گئے عقیدہ ہمارا درست ہے مہربانی کر کے لوٹاؤ دنیا کی طرف تاکہ ہم کیا کریں اعمال صالحہ کریں پر لوٹاؤ ہم کو دنیا کی طرف کریں ہم لے کمال اندا بو کے نون اب ہم بالکل یقین کرنے والے ہیں قیامت کے بارے میں ولو شنا جواب مجرمین مجرم کیا کہیں گے جی کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی طرف تو تب لوٹائیں کہ ہمیں منظور ہو ان کو ہدایت دینا کیا یہی اسی لیے لوٹائیں نا کہ ہمیں ہدایت دینا منظور ہو نیک مال کریں لیکن ہمیں ہدایت دینا ان کو منظور نہیں تو کہ ہم نے بیشت بھی بنائی ہوئی ہے جہنم بھی بنی ہوئی ہے جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں ہماری تقدیر میں لہٰذا ان کے لیے ہدایت مقدر ہے نہ واپس ہو سکیں گے جواب مجرمین اور اگر چاہتے ہم البتہ دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت ہر نفس کو ساری دنیا کو ہدایت پہ لے آتے پھر تو لوٹا سکتے تھے ولاکن حق القول فیصلہ خدا بندی لیکن ثابت ہو چکی ہے تقدیری بات میری طرف سے کہ ضرور پر کروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسان سب سے کو چنانچہ ان کو کہا جائے گا تزلیل مجرمین ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب کو بس سبب اس کے کہ بھلایا تھا تم نے ملاقات دن اپنی اس کو انا نسینا تم نے ہمیں بھلایا تھا ہم نے تم کو بھلا دیا بے شک بھلا دیا ہم نے تم کو محروم کر دیا اور چکھو عذاب دہمی بس اس کے تھے تو عمل کرتے ان نما میں بیات نا مومنین کا تھی مجرمین کا انجام بد تھا اب مجرمین کے انجام بد کے بعد مومنین کا اوساف اوصاف اور سوائے کے ایمان لاتے ہیں ہماری ایتوں کے ساتھ وہ لوگ کہ جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ان آیات کے گر پڑتے ہیں سجدہ کرنے والے واسط نمبر ایک اور تصویر جان کرتے ہیں ساتھ تعریف رب اپنے کے واسط نمبر دو اور وہ نہیں تکبر کرتے واسط نمبر کتنی جی تین جنوب ہوم یہ واس نمبر کتنی چار دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے بھائی بستروں سے جو دور رہتی ہیں کیا کرتے ہیں تحجت پڑھتے ہیں نا آ رات کو کم سوتے ہیں دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے یاد اونا عبادت کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی خوف ہوں و تم آ بوجہ خوف سے اور بوجہ تمے سے ان کو خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارے عذاب کا اور تما بھی ہوتا ہے ہمارے ثواب کا وہ مار رکھنا اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں یہ کتنی چیزیں آ گئیں جی تت جنوب ہم صفت نمبر کیا تھی ممبار زکنوب صفت نمبر پانچ تو ادھر تھا نا کہ مومن آدمی جو ہیں تحجد پڑھتے ہیں مزاج جیسے بستروں سے ان کی کروٹیں دور رہتی ہیں اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا شعر ہے حضور کی تعریف میں کہ آکائے مدنی بھی رات کو کم سوتے ہیں اور تہجد پڑھتے رہتے ہیں آ حضرت عبداللہ بن راہ فرماتے ہیں وفینا نا رسول اللہ یتلو کتاب کا معروف فجر سات ہمارے اندر اللہ کا رسول ہے وہ تلاوت کرتے ہیں صبح کی نماز کے اندر بھی بڑا مزہ آتا ہے اران الہدا بعد بادل اما پکلو موکناتن منہ کے نا تن انما کا لوا ہم تو اندھیرے میں تھے گمراہی میں تھے محبوب خدا نے ہمیں کیا دکھا سیدھا راہ دکھایا اور ہم نے یقین کیا جو کوئی حضرت نے فرمایا صحیح ہے یبی تو یو جافی جم بہو ان ہی وہ رات گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بسترے سے کیا ہوتا ہے دور ہوتا ہے یبی تو جافی جم بہ بل مشرقی نل مزاج مشرق کافر ڈھیر لگے پڑے رہتے ہیں بستروں کے اوپر بوجھال پڑے رہتے ہیں آکائے مدری بسترے سے دور اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے فلاں تعالی منافسن انجام مومنین مومنین کاملین کے اوصاف خمسہ آ گئے اب ان کا کہہ جی انجام مومنین پس نہیں جانتا کوئی نفس ان نعمتوں کو جو پوشیدہ کی گئی ہیں واسطے ان کے ٹھنڈک آنکھوں سے باعث کے اندر نعمتیں دیکھیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور نعمتیں ہوں گی ہورین ہوں گے یہ بدلہ ہوگا یہ بات اس کے عمل کر رہے ہیں آف من کا نا مومنا تفاوت بین المومنین والمجرمین تفاوت بین المومنین والمجرمین کیا پس وہ شخص کے ہے مومن مثل اس کے ہوگا جو فاسق ہے لا یہ برابر نہیں ہو سکتے نہ حالن نہ معالن یہ نیچے لکھ لو یا لا یستبون حالن و مال نہ حال کے اندر نہ مال انجام کے اندر کیوں ام الذین عمر انجام مومنین جو مومن ہیں اور عمل کی اچھے ان کے لیے تو باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے نوزلن بما کانو یا یہ مہمانی ہے بس سبب اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے وہ مل جین فاسکو فاسا کو انجام فاسقین جو بے فرمان ہیں ٹھکانا ان کا نار جب ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے نار سے لوٹائے جائیں گے اس کے اندر اور کہا جائے گا ان کو چکھو عذاب آگ کا جس کی تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے تقزیب جٹلاتے تھے والا نظیر کا نام تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی اور البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو من العذاب منالذاب عذاب دنیاوی ادنا کا دنیاوی قریب چکھائیں گے ہم ان کو عذاب قریب سے پہلے عذاب بڑے سے عذاب قریب جی دنیا کا عذاب ہے بھائی دنیا میں بادر میں قتل ہوئے یا نہیں بھی آیا ان پہ بیماری بھی آتی ہیں لا اللہ یارجون حکمت گرفت تاکہ وہ لوٹ آئیں برے اعمال چھوڑ دیں بمن ازلم و زاجر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ پھر اعراض کیا اس سے یقیناً ہم ایسے مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں ضرور ملے گا بدلہ والد والنا دلیل نقلی و تسلی رسول دلیل نقلی و تسلی رسول صلی اللہ وسلم اے میرے محبوب یہ ادارہ ہے نا من ازلم ممن ذکر رب آیات ربی سمارا یہ کافر لوگ اللہ کی کتاب سے آیات رب سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایتیں جو ہیں نا کوئی انوکھی نہیں بلکہ ہم ہر نبی کے اوپر اپنے آیات اتارتے رہے رسول پہ اتارتے رہے جیسے موسا علیہ السلام کی کتاب اتاری اور وہ کتاب اس کتاب کی خوشبری بھی دیتی ہے بشارت بھی دیتی ہے اور البتہ دی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب پس نہ ہو تو بیچ شک کے ملنے اس کتاب کے کہ کتاب موسیٰ السلام کو ضرور ملی تو مل لکھا ہی کا ایک من کیا کر رہا ہوں جی ملنے اس کتاب کے کہ یہ کتاب موسیٰ السلام کو ملی دوسرا مان پس نہ ہو تو بھی شک کے ملاقات اس موسا سے پھر ہی ضمیر کا مرجع کب بنے گا کہ تیری ملاقات ہم نے موسا علیہ السلام کے ساتھ کرائی یہ کب کرائی تھی معراج کی رات کرائی تھی یہ بھی مفَثر لکھتے ہیں او من لکھا کا موسا لہ کا لہو ابن عباس تو حضور ملے موسا علیہ السلام کو لہ المعراج کے اندر بات یہ سمجھ کہ ملاقات ثابت ہوگی تو ساتھ ساتھ حیات الانبیاء بھی ثابت ہو گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رائے تو موسا یوسلی فی کب رہی یہ بھی معراج کی رات ہے رائے تو یوسلی فی کب رہی نماز کون پڑھتا ہے زندہ ہے مردہ پڑھتا ہے ہاں، یہ لکھا ہوا ہے اپنا تفسیر مظہری روح المانی قرطبی ابن کثیر حدیث کتابوں میں ہے رایۃ موسٰ صلیفی کب رہی بجال نہ ہو اور کیا ہم نے اس کتاب کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے کس کتاب کو تورات جیسے وہ ہدایت تھی قرآن بھی ہدایت ہے وہ وجالم عیمہ تسلیم تسلی مومنی اور کیے ہم نے بنی اسرائیل سے پیشوا دین کے وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ لمبا صابرو جب کہ وہ مستقل مزاج رہے اور تھے ہماری ایتوں کے ساتھ یقین کرتے ان نہ ربا کہو ہو یفسل و بین یہ تسلی بیت بار آخرت اور تسلی مومنین کی بیت بار دنیا یہ تسلی بیت بار آخرت ہے کہ آج اگر یہ نہیں مانتے تو عملی فیصلہ ہم کرنے والے ہیں ان کا بے شک رب تیرا وہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے جس چیز کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں اہل حق کے ساتھ اولم یہ دلم تخویف لم یہ لم یاد لم یا تبیان پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو کیا نہیں واضح ہوا واسطے ان کے یہ بات کیا نہیں واضح ہوئی واسطے ان کے یہ بات کہ بہت سی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے کہ چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں کے اندر بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں پہلی قوموں کے قصوں کو ان کے ذہن میں جانتے ہیں سنتے ہیں آب علم جراؤ دلی لکڑی نمبر دو یہ توحید کے لیے بھی ہے اس بات قیامت کے لیے بھی دونوں کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانوں کو طرف زمین خشک کے پس نکالتے ہیں بس سبب اس پانی کے کھیتیاں کہ کھاتے ہیں ان کھیتیوں کو جانور بھی اور خود انسان بھی انفورس افلا سرون کیا پس نہیں دیکھتے اس نمونے کو اس دلیل کو یقول متاز الفاط شکوہ ہے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے فیصلے سے مراد کیا ہے جی قیامت کا فیصلہ بھی گزرا ہے نا ان ربا کا ہوا یفسل و ہم کیا ماں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جب یہ فرمایا تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کافر لوگ کہ تم جو کہتے ہو فیصلہ ہوگا تو کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے جواب شکوا آپ فرما دیجئے دن فیصلے کا وہ ہوگا کہ نہ نفع دے گا کافروں کو ایمان لانا ان کا بھائی قیامت کے دن ایمان لائیں فائدہ ہوگا کیونکہ دار و تکلیف تو نہیں دار و تکلیف تو دنیا ہے نا ادھر ایمان پیدا دیتا ہے نہ نفع دے گا کافروں کا ایمان لانا ان کا اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے جو کافر جو پوچھتے ہیں نا کہ فیصلہ کا دن کب آئے گا آپ ان کو کیا جواب دو گے کہ فیصلہ کا دن اس وقت ہوگا جب تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اور نہ تم کو مہلت ملے گی بلکہ تم کو جوتے لگیں گے کیا ہاں کھل سزا لگے گی تو مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھیں کہ قیامت کب ہے فیصلہ کب ہے تو تم کہو قیامت اس دن ہے جب تمہیں جوتے پڑیں گے کیا پڑیں گے سیدھی سادھی جواب الزامی جواب ہے فارض ان تسلی خاتون الانبیاء اے میرے محبوب بس اعراض کرو ان سے سمجھا تو چکے ہو آپ ضدی لوگ ہیں نہیں مانتے تو اعراض کرو ون تذر اور آپ انتظار کریں دن فیصلے کی ون تذر یوم الفتح آپ فیصلے کے دن کی انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں تیری موت کی کہ مر جائے گا اور جان چھوٹ جائے گی آپ فیصلے کے دن کی انتظار کریں وہ انتظار کر رہے ہیں تیری موت کی یا ساتھ کی اب دیکھیں کون سچا ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد اسلام القمر www.shahideislam.com